حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن دوسروں سے درجات میں نیچے ہوں گے مگر جس نے مال کو اس طرح اور اس طرح خرچ کیا اور اس کی کمائی پاک اور حلال ذرائع سے ہوئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیس